کرے اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول اللہ اللہ اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا تو کرتا جا یہ ذکر بڑا انمول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے ہاتھ کر اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول بول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا تو کرتا جا یہ ذکر بڑا انمول بول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول سرور عالم پیارے آقا نے یہ بات بتائی ہے ہاں یہ بات بتائی ہے سرور عالم پیارے آقا نے یہ بات بتائی ہے ہاں یہ بات بتائی ہے ایک خدا بس ایک خدا ہے اس کی ساری خدائی ہے اس کی ساری خدائی ہے ایک خدا بس ایک خدا ہے اس کی ساری خدائی ہے اس کی ساری خدائی ہے اس کے در پہ رکھ دے سر کو اس کے در پہ رکھ دے سر کو اس کی بڑائی بول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا تو کرتا جا یہ ذکر بڑا انمول اللہ اللہ اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول وہ رازق ہے خیرات یارو اس کے در سے ملتی ہے اس کے در سے ملتی ہے وہ رازق ہے خیرات یارو اس کے در سے ملتی ہے اس کے در سے ملتی ہے وہ خالق ہے مخلوق یارو اس کے در سے پلتی ہے اس کے در سے پلتی ہے دیتا ہے وہ ہر کسی کو دیتا ہے وہ ہر کسی کو بن مانگے بن مول اللہ اللہ دے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا تو کر انمول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول اور قابل غور شیر ہے شیطان نے پنجے گاڑے ہیں پھر شرک جہاں میں چھایا ہے شرک جہاں میں چھایا ہے شیطان نے پنجے گاڑے ہیں پھر شرک جہاں میں چھایا ہے شرک جہاں میں چھایا ہے بندہ ہے یہ بندہ خدا کا قبر پہ کیسے آیا ہے قبر پہ کیسے آیا ہے بندہ مومن اب تو اٹھ جا بدل دے تو ماحول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول بول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا تو کرتا ذکر خدا تو کرتا جائے گے ذکر بال مول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول چھوڑ دے غیر اللہ کے در کے اس پہ در پہ آ جا تو اس کے در پہ آ جا تو چھوڑ دے غیر اللہ کے در کو اس کے در پہ آ جا تو اس کے در پہ آ جا تو بندے اپنے موت سے پہلے اپنے رب کو منا جا تو اپنے رب کو منا جا تو اب بھی ہوشکنا خن لے تو ایک ناخن لے تو حق اور باطل تو اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا تو کرتا جا یہ ذکر بڑا انمول اللہ اللہ دے اللہ اللہ بول وحید قرآن کے پارے بھی تو ذکر توحید ہی کرتے ہیں ذکر توحید ہی کرتے ہیں وحید قرآن کے پارے بھی تو ذکر توحید ہی کرتے ہیں ذکر توحید ہی کرتے ہیں توحید زباں پہ آتی ہے تو نبی کو پتھر پڑتی ہے نبی کو پتھر پڑتے ہیں دیکھ ذرا تو بلال کا نارا دیکھ ذرا تو بلال کا نارا اپنی آنکھیں کھول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا کرتا جائے ذکر بڑا انمول اللہ اللہ ایک دفعہ مل کر محبت کے ساتھ کہیں اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا تو کرتا جا ذکر بڑا انمول بول اللہ اللہ بول بند اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول